قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم اچھی بات اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے